گوربا چوف گوربا چوف کس ملک کا صدر تھا سوویت یونین کا بعد میں روس کا بنا تو اس کی وہ حجام اس کی حجامت بنا رہا تھا جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی سوویت یونین کی اور مجاہدین کی جسے ہمارے یہ پڑھے لکھے برگر بھائی روس امریکہ کی جنگ ارشاد فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان کی اپنی اصطلاحیں ہیں ان کی اپنی دنیا ہے ان کی اپنے انہیں تو یہ پتا ہوتا ہے کہ ممبئی سے ہالی ووڈ سے کوئی نئی کیسٹ آئی کہ کی نہیں آئی بالی ووڈ سے کوئی نئی چیز آئی کہ نہیں آئی ان کی اپنی دنیا ہے بیچاروں کی ان کی اپنی سیٹیاں ان کی اپنی مستیاں ہیں نہ انہیں قبر کا پتہ نہ آخرت کا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب کروں تو جنگ کے دوران حجامت بنا رہا تھا تو کان میں پوچھتا ہے کہ جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے ہیں تو گربا چوف نے کہا کہ بہت اچھے ہم وہاں فتح حاصل کر رہے ہیں ان قریب مجاہدین ختم تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے ہیں پھر وہی جواب دی تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پوچھا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے گربچوف کو غصہ آیا کہتے ہیں بار بار افغانستان کا نام لیتا ہے کیا ہو جائے اس نے کہا سر سر پہ بال تھوڑے سے ہیں میں افغانستان کا نام لیتا ہوں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے کاٹنے میں آسانی رہتی ہے